اللہ الرحمن الرحیم تو جس طرح سے کل کے سبق میں ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محرمات ابدیا نمبر ایک اور نمبر دو محرمات اور نمبر تین محرمات مشاہرہ جو مسا کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں ان کی تفصیل تو گزر گئی لیکن آخر میں میرے خیال میں ایک دو ایسے رہ گئی تھی وقت کے کمی کی وجہ سے وقت کے ہونے کی وجہ سے تو اس کو آج بارہ پڑھ لیتے ہیں حلائل ازواج ابنائکم یہاں سے تھا وحلائل ابنائکم اللذیر من اسلابکم وحلائل ازواج اور تمہارے بیٹوں کی بیویا اور تمہارے بیٹوں کی بیویا اللذیر من اسلابکم جو تمہارے سلب سے ہو تمہارے یعنی سلب اپنے سلبی بیٹوں کی بیویا جس کو بہو کہا جاتا ہے یہ بھی کیا حرام ہے یہ بھی حرام ہے خلاف من تب نئی تم اخلاق من تب نئی تم ہم فرقم نے کاہو تو اس سے مستثنا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک تو اپنے سلبی اگر بیٹے ہو یا رضائی بیٹے ہو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر سلبی بیٹا یا رضائی بیٹا نہ ہو بلکہ بولا بولا بیٹا بیٹا ہو ہو جس کو متبنا کہا جاتا ہے متبنا یعنی بولا بیٹا منہ بولا بیٹا یعنی حقیقی بیٹا تو نہ ہو کسی اور سے لیا ہو یا کسی اور نے لیا ہو اپنا بیٹا بنا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ہاں اولاد جن جوڑوں کی اولاد نہیں ہوا کرتی تو پھر کسی سے کسی لڑکے کو یا لڑکی کو لے لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں تو ان کو اپنا بیٹھا یا بیٹی بنا لیتے ہیں یا کوئی ان کو دے دیتے ہیں تو اس کو منہ بولا بیٹا یا منہ بولا بیٹی کہا جاتا ہے اور متبنا متبنا کی بیویوں سے نکاح کرنا میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت زید بن حارثہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصبہ نہ تھا اور زمانے جہلیت میں یہ رواج تھا یہ دستور تھا یہ رسم عام ہو گئی تھی یہ رواج عام ہو گیا تھا بلکہ ان کا یہ نظریہ اور بن گیا تھا کہ جس طرح کے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ناجائز ہے ایسی ہی بالکل منہ بولے بیٹھے تھے منہ بولے بیٹھے تھے سے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رسم یا رواج یا اور نظریت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے نا آیات کریمہ نازل فرمائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ سے جو ہے نا یہ آیات بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ زید بن حارثہ کے گھر والے سے نکاح کر لے تو اگرچہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے متبنہ تھے لیکن حقیقی بیٹے نہیں تھے تو یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حقیقی بیٹے ہو ان کے بیویوں کے ساتھ تو نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے مگر جو منہ بولا بیٹا ہو یعنی متبنا ہو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اخلاقی من تب نئی من تب نئی جس کو تم نے اپنا بنا بنایا ہو فلکم حکم نکاح اعلیٰ ہی رحیم تو تمہارے لیے ان کے بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان یعنی بیک وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جو حرام ہے نا جائز ہے ہمیشہ کے لیے ہاں اگر ایک مر جاتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا پھر دوسرے کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یا اگر ایک کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کے طلاق کی عدت گزرنے کے بعد پھر دوسرے بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے فان اختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان من یعنی خواہ و نصبی بہنیں ہو او رضائن یا رضائی بہنیں ہو بن نکاح ہے نکاح میں یعنی بہنوں یا رضائی دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا نکاح کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے حرام ہے الجم بَيْنَهَا وَبِنْعَمَتِهَا اور ملحق ہے ان کے ساتھ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حدیث مبارکہ کی روشنی سے الجم ابہین ابینا یعنی بیوی اور اس کے کوفی کے درمیان وہ بھی تو بیوی اور اس کے کوفی کے درمیان تو یہ یعنی بچیجی بانجی بچیجی اور کوفی کو کو وقت اکٹھا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے وخالتیا اور بانجی بانجی اور خالہ کو اکٹھا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے وجود نکاح ہو کل واحد علی الانفراد لیکن نکاح کل واحد میں سے ہر ایک نکاح جائز ہے انفرادن اکیلا علیحدہ علیحدہ یعنی صرف بانجی ہو تو نکاح جائز ہے صرف بتیجی ہو تو نکاح جائز ہے اپنی بتیجی اپنی بانجی نہیں یعنی وہ جو جس کی یہ بتیجی لگ رہی ہے جس کی یہ عورت بتیجی لگ رہی ہے اس کا اگر الگ کسی اور کی بتیجی ہو اپنی بتیجی کا تو ہے ہو تو دیا پہلے اپنی بتیجی اپنے اپنے بتیجی اور کے ساتھ تو نکاح دائمی طور پر حرام ہے یہ کہہ رہے کہ دو عورتیں ہو ان میں سے ایک بانجی ہو اور ایک ہو یا ایک بتیجی ہو اور ایک ایک بتیجی ہو ایک پوپی ہو ایک بانجی ہو ایک خالہ ہو بیک وقت ان کو نکاح میں اکٹھا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر علیحدہ ہو الگ الگ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وَمِلْكُهُمَا کوان اور ایسے ہی ان کو یعنی دونوں کو ایسے دو آپس میں بتیجی اور ہو یا بانجی اور خالہ ہو ان کا مالک ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے ویسا واحد لیکن مالک دو دونوں کو بن سکتا ہے لیکن وہ ایک ساتھ کرے گا یعنی ان دونوں میں سے جس ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے لیکن وقت دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا اللہ لیکن کا قصلب لیکن جو ہو چکا ہے یعنی اس سے قبل اگر تم نے اس طرح کیا ہے تو او ہو چکا زمانے جہلیت میں نکاح حکم تمہارے نکاح بعض ما ذکر ہے بازی یعنی جس کا تذکرہ کیا گیا فلا علیکم فی تو تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطی کی جس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ اب اس کے بعد جو ہے نا اس تعلق کو برقرار نہ رکھو اس نکاح کے تعلق کو ختم کرو تو پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا اس کی کوئی بات نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ معاف فرما دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے نا ایسا نہیں کرنا اور اگر ہو تو اس کو کو تعلق ختم کرنا نہیں کہا کہ تعلق کو ختم کرنا ہے ان تعالیٰ بخشنے والے ہیں بے شک اللہ عمین کو قبل نہیں جو تم سے ہو چکا منع کرنے سے پہلے رحیمن رحم کرنے والے ہیں مہربان ہے بکم فی ذالکہ تمہارے لیے تم پر فی ذالکہ اس اس بارے میں یعنی اس اس کے حوالے سے کہ تم سے پہلے نہ یعنی نہیں کرنے کرنے سے پہلے اگر تم نے ایسے کیا ہو تو جو ہو چکا تو ہو چکا اب اس کے بعد جو ہے نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر کرے گا تو حرمت حرام کا احتکاب کرے گا ظاہر سی بات ہے حرام کا احتکاب کرنا گناہ کبیرہ شمار ہوا کرتا ہے اور اگر حکومت ہو اسلامی تو ان کے ساتھ اسی کے کر جو قاضی فیصلہ کرے گا اسی کے مطابق ہوگا تو یہاں پہ پچھلی آیت کریم میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اخواتکم عماتکم خالاتکم بنات الاخ و بنات الاخ امہاتکم التی ارزانکم تو یہ جو اوپر یہ جو بہنوں میں جو ہے نا جس طرح کی پہلے بھی بتایا گیا تھا تمام کی تمام بہنیں شامل ہیں خواہ ماں شریک ہو باپ شریک ہو یا ماں اور باپ دونوں شریک ہو اسی طرح کوپیوں میں بھی اور باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو یا دونوں شریک ہو اسی طرح خالے بھی جو ہے نا باپ شریک ہو اور ماں شریک ہو یا دونوں شریک ہو اور اسی طرح جو ہے نا بتیجیا بھی بتیجیا بھی جو ہے نا خواہ باپ شریک ہو ماں شریک ہو یا دونوں شریک ہو دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ حرمت رضاعت میں جو ہے نا شوشے اور حناف کا اخلاف ہے تو شوشے فرماتے ہیں کہ پانچ مرتبہ خمس رضاعت پانچ مرتبہ پلانے سے جو ہے نا وہ ثابت ہوگا جبکہ حناف فرماتے ہیں کہ نہیں مدت رضاعت میں یعنی دودھ پیتے بچے کو دودھ پینے کے دوران جو مدت رضاعت ہے احناف کے نزدیک جو ہے نا صاحبین کے نزدیک دو سال ہے اور امام ابو حنیفہ وغیرہ امام کے نزدیک جو ہے نا ڈھائی سال ہے یعنی چوبیس مہینے دو سال بنتے ہیں صاحبین کے تحت اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ڈھائی سال ہے تو اسی مدت رضاعت میں اگر کوئی پی لیتا ہے دودھ تو مدت رضاعت اسے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے رضاعت ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا پھر اپس نکاح صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہن بھائی بن جاتا ہے اب ہے اگلی آیت کریمہ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے ہمارے چار پارے جو ہے نا کمل ہو گئے اور آج جو ہے نا یہ پانچ پارا شروع ہے اللہ کرے کہ یہی سب باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ خیر و آفیت و رسول کے ساتھ اس کو پاہلی تو جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ اس سے قبل جو ہے نا تین محرمات کا تذکرہ کیا گیا نمبر ایک محرمات نمبر دو رضائی محرمات نمبر تین مساہری محرمات اور یہاں سے جو ہے نا چھوٹے محرم کا ذکر ہے یعنی پہلے قبل جو تین جن کا تذکرہ ہوا وہ تو ابدی حرام ہے تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتے ہیں یہاں سے جو جن محرمات کا تذکرہ ہے یہ ابدی نہیں ہے بلکہ غیر ابدی ہے یہ غیر ابدی ہے یعنی کسی نہ کسی وقت یہ حلال ہو جاتی ہے کب حلال ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے تو جب اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو تفصیل بھی سمجھ آ جائے گی والمحصنات من النساء الا ملكت ايمانكم نیز او عورتیں تم پر حرام ہے نیز او عورتیں تم پر حرام ہے جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہو یعنی شادی شدہ ہو ان کے شوہر موجود ہو تو تم پر حرام ہے الا ما ملكت ايمانكم البتہ جو کنیزے تمہاری ملکیت میں آ جائے او مستثنا اس حکم سے یعنی وہ تمہارے لیے جائز ہے اگرچہ ان کے شوہر جو ہے نا دل میں موجود ہو کتاب اللہ علیکم اللہ نے یہ حکام تم پر فرض کر دیے ہیں اللہ نے یہ تم پر فرض کر ہیں تو یہ جو کنیز کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جو کنیزیں تمہارے ملکیت میں آ جائے وہی سے مستثنہ ہے تو جو ہے نا لونڈیا یہ جہاد کے دوران گرفتار کر کے اسلام لائی جاتی تھی یعنی جب یہ جنگی ہوا کرتی تھی پہلے اس طرح ترتیب اور سسٹم تھا اور ان کے شوہر دارالحرب میں رہ جاتے تھے تو ان کا نکاح ان شوہروں سے دار دارالحرب میں تھے ان سے ختم ہو جاتا تھا اور جب وہ اسلام میں آنے کے بعد ایک حیض کی مدد پوری کر لیتے اور تو اس سے پتہ چل جاتا کہ پچھلے شہروں سے کوئی حمل نہیں ہے تو ان کا نکاح کی کسی مسلمان سے جائز تھا لیکن یہ جو حکم ہے یہ انہی باندیوں کا ہے جو شرعی طور پر باندی بنائی گئی ہو کیونکہ آج کل اس کا رواج نہیں ہے اور نہ یہ ترتیب ہے تو اس کا وجود نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا یعنی پہلے جب یہ رواج تھا اور یہ موجود تھی کہ کفار سے اگر لڑائی کی جائے کی جاتی اور نتیجے میں عورتیں ظاہر سی بات ہے عورتیں بھی قیدا میں آ جاتی اور مرد بھی تو مردوں کو غلام کہا جاتا تھا اور عورتوں کو کنیز لونڈی کہا جاتا تھا تو اس زمانے کے جنگوں کا یہ ترتیب تھی تو آج کل تو یہ ہے نہیں اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگوں میں جو ہے نا یہ دو ملکوں کے درمیان اگر جنگ ہو خواہ مسلم ہو یا مسلم ہو تو جنگ کے دوران جو قیدی ہوں گے ان کو غلام اور باندی جس طرح پہلے تصور تھا یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو رکھا جائے گا پھر اگر تبادلے کی صورت آتی ہے تو تبادلہ کیا جائے گا یا جو بھی ترتیب بن جاتی ہے تو غلام اور باندی اس کو نہیں کہا جائے گا تو بھائی اقوام متحدہ کے جس چارٹر کے جو اور بہت سے قوانین ہیں جو کہ بالکل اسلام کے متصادم ہیں ہے لیکن بقول مولانا زاہد راشد صاحب دامت برکاتم العالیہ کہ ان کے بعد قوانین جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اس وقت چونکہ مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ دفاعی ہے یعنی کمزور ہے جس طرح کے پچھلے زمانوں میں شان و شفت ہوا اس طرح نہیں ہے تو اگر یہ نہ ہوتا تو اب کتنے بھی مسلم ممالک ہیں کیونکہ اکثر میں جنگیں چل رہی ہے اور کفار نے مسلط کی ہے کفار نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہاں کے جتنے بھی لوگ اگر یہ ترتیب برقرار رہتا تو سر کے سب کے سب جو ہے نا وہ غلام ہوتے ہیں ان کے مرد اور عورتیں جو ہے لونڈیا ہوتی تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں اگرچہ ایسے بہت سارے اصول ہیں جن جو اسلام کے متصادم سے متصادم ہے لیکن بعض ایسے اصول بھی ہیں جو کہ مسلمانوں کے اس وقت فائدہ میں ہے کتاب اللہ علیکم اللہ نے یہ کام تم پر فرض کر دیے ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے بی اموالکم کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے محسنین اگر مصافحین انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو بشرط کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کرو قائم کر کے عفت حاصل کرو کروتا بھی صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو بھی صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو اجور تو فری رہا چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا بلا جلیکم سیما سیما بھی من بعد الفریدہ البتہ مہر کلر مہر مقرر کرنے میں کے بعد بھی اس کی کمی بچی پر تم افیت میں راضی ہو جاؤ اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ کا نعلیم حکیبا یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے حکیمن حکمت کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے دنیا میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ فَعَتُهُنَّ وَجُورَهُنَّ فَرِيدَ یعنی ان کا جو مہر ہے جو ظاہر سی بات ہے مہر کے ذریعے ذریعے ذریعہ ہی سے عبرت کے ساتھ نکاح کی جاتی ہے تو نکاح کا مقصد جو ہے نا یہ مقصد اس کا نکاح کا ایک نرفا تعلق کا نام ہوا کرتا ہے جس کا مقصد جو ہے نا صرف اور صرف جنسی خواہش پورا کرنا نہیں ہوا کرتا بلکہ نکاح کی وجہ سے نکاح کی بنیاد پر جو ہے ایک مضبوط خاندانی میں آتا ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں یعنی شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اس رشتے کو عفت کو تحفظ اور بقائی نسل انسانی کا ذرا بناتے ہیں یعنی اسے بندہ خواہ عورت ہو یا مرد ہو جو حرام کاریا ہے جو منکرات ہے زنا وغیرہ ان سے بھی بچ جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ عفت برقرار رہتی ہے عفت برقرار رہتی ہے یعنی اس کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا نسل کا بھی بقا ہوتا ہے یعنی یہی ایک ذریعہ ہے نسل انسانی کے بقا کا تو یہ دونوں مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف شہوت نکالنے کا ایک عارضی تعلق پیدا کرنا نہیں ہے اور اگر ایسا ہو تو جائز نہیں ہوگا اب آتے اس کی تشریح طرف وحرمت علیکم المحسنات اور حرام اور حرام کی گئی ہے تم پر محسنات ای زوات الازواج یعنی جن کے شوہر ہو حرمت علیکم عورتوں پر حرام کی گئی ہے المحسنات جو یعنی عورتیں جو دوسروں مردوں کی نکاح میں ہو جو دوسرے مردوں کی نکاح میں ہو یا بلفائی ذکر جن کے شوہر ہو من النسائی عورتوں میں سے انتن کی ہو ہننا قبل مفارقت ازواجہن یعنی ان عورتوں سے نکاح کرنا نکاح کرنا حرام کرا دیا گیا ہے کہ ان کے شوہروں کے چھوڑنے سے پہلے کی ہونا کہ تم نکاح کرو کپڑا مفارت ازواج ہننا ان کے شوہروں کے چھوڑنے سے پہلے یعنی ابھی تک ان کے شوہروں نے چھوڑا نہیں تم ان کے ساتھ نکاح کر رہے ہو تو یہ تم پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ وہ شوہر طلاق نہ لے یا وہ مر نہ جائے اور اس کی رت مکمل نہ ہو جائے حرائر مسلمات ان کو نہ اولا آؤ لا ہزار مسلمان عورتیں ہو یا نہ ہو ہزار مسلمان عورتیں ہو یا نہ ہو تو تم پر حرام ہے جب ان کے شوہر موجود ہو اللہ ما ملكت ايمانكم مگر یہ کہ اللہ ملكت ايمانكم یعنی جو کنیزے تمہاری ملکیت میں آ جائے البتہ جو کنیزے تمہاری ملکیت میں آ جائے اللہ ما ملكت ايمانكم البتہ جو لونڈیا تمہارے ملکیت میں آ جائے وہ اس سے ہوں گے من الامائی یعنی باندی باندیوں میں مستیں منع منا قید جس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ جنگوں کے دوران جو ہے نا جو عورتیں قبضہ میں آ جاتی یا گرفتار ہو جاتی تو ان کو باندی کہا جاتا لونڈی کہا جاتا وط رومنا تو تمہارے لیے ان سے کرنا جائز ہے کا نلون اگرچہ ان کا دار الحرب میں شوہر موجود ہو بادل الاستبرائی یعنی استبرائی رحم کا انتظار کرنے کے بعد یعنی ویسے تو اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کا شوہر موجود ہو تو اس کا تو نکاح کسی صورت جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ شوہر اس کو طلاق نہ دے یا چھوڑ نہ دے لیکن اس حکم سے او باندیا لونڈیا مستثنا ہے جو قید ہو کر مسلمانوں کے ہاں آ جاتی ہے تو ان کا اگرچہ دار میں شوہر موجود ہو ان سے نکاح ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ مسلمان اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن ایک حد تک جو ہے نا وہ انتظار کرے گا کہ اگر کوئی اس وجہ سے کہ پچھلے شوہر سے کوئی حمل نہ ہو اگر حمل ہو تو اس کا پھر وجہ حمل تک جو ہے نا انتظار کیا جائے گا کتاب اللہ نظم المسل ای کتب ذالکا یعنی یہ منصوب ہے مزدر ہونے کے بنا پر اور اس کا تقدیر یہ ہوگی کہ کتب ذالکا یعنی اللہ تعالیٰ نے سفر یہ فرض قرار دیا ہے اللہ نے یہ احکام سفر فرض کر دیا ہے ہر بالبناء للفاعل والمفعول اور حلال کیا گیا ہے اور حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے اور تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور معلوم بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی جو ان کی ہے تمہارے لیے جو ان کی ہے یعنی ان عورتوں کے علاوہ جن کا تذکرہ کیا گیا نمبر ایک نصبی محرمات نمبر دو رضائی محرمات نمبر تین متحرتی محرمات اور نمبر چار یہ پہلے تین تو ابدی ہے یہ غیر ابدی ہے محسنات جن کی شوہر موجود ہو تو ان کے علاوہ جو ہے نا جتنی بھی عورتیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے یعنی اگر تم چاہو تم عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو ما حرم علیکم النساء یعنی ان حرام کیے گئے عورتوں کے علاوہ بچے سب تمہارے لیے حلال ان ان تطلب النساء اموالکم کہ تم خرچ کرو تطلب النساء عورتوں کو طلب کرو اموالکم منا اپنے مال کے ذریعہ او مہر یا قیمت یعنی اگر بیوی ہو آزاد ہوگا اور اگر باندھی ہو تو اس کی قیمت دینی پڑے گی اس طرح کہ تم نکاح کے بندن میں رکھنا چاہو یعنی اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کا طریقہ ہے اس کا مہر ادا کرو اور اگر باندھی ہے تو اس کی قیمت ادا کرو تو نکاح میں ہو آ جائے گی اور متزوجین یعنی زوجیت میں لے سکو عورتوں کو متزوجین یعنی زوجیت میں لے سکو یا شادی کرنا چاہو غیر مسافحین غیر محض مسیح نکالنا مقصود نہ ہو محض مسیح نکالنا مقصود نو یعنی صرف شوق نہ ہو زانی نہ یعنی فما فمن فمن تو وہ عورتیں یعنی جن سے تم نے استمتا کیا ہے تمتا سو فائدہ اٹھایا بھی ان میں سے ان عورتوں میں سے ممن ملوتی جن کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے یعنی شادی کی ہے نکاح کیا ہے کے ساتھ تو ان کو اپنا مہر اللتی لہن او مہر جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے یا ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے فری یعنی یہ جو فریضہ ہے جو مہر ہے یہ جو طے کیا جائے آپس کی رضامندی سے پھر وہ دینا فرض ہوگا لازمی ہوگا ضروری ہوگا ولا علیکم اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے فی ما جتنے تم دونوں راضی ہو وہ یعنی, یعنی مہر جتنے مہر پر تم راضی ہو اتنے ہی مہر پر جو ہے نا اگر رضامند ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے الفریضہ پر مہر مقرر کرنے کے بعد مقرر کرنے کے بعد یعنی تم جس پر راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی پہلے زیادہ تھا پھر اس کو کم کیا گیا یا جس طرح مناسب سمجھا اس پر اتفاق کیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حد کیا اس سے کم کرنے سے آواز یا اس کے بعد سے زیادہ سے اس پر زیادہ کرنے سے یعنی جس کم کرنے کی صورت میں متفق ہو جاؤ یا بات پر متفق ہو جاؤ یا جیسی کی طرح متفق ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہے بخل کی اپنی مخلوق کو مخلوقات کو حکیمن اور حکمت کا مالک بھی ہے سیما تبر لہم یعنی جو ان کے لیے اللہ تعالی امور دوسرے جو امور ہے ان کے بارے میں جو سوچ بچار ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں حکمت کا بھی مالک ہے تو چیمبی پر ہو گیا تو انشاءاللہ باقی جو بچے جو ہے اور اگر زندگی باقی رہی تو اس کو کل پڑھیں گے میں نے تو کی بات سمجھ میں نہیں ہو تو اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے